الحمد لله رب العالمين ساتھ کھاتے تھے تھے تھے پیتے اڑتے چلتے تھے ہمارے ساتھ کاروبار کرتے تھے لین دین کرتے تھے آج تم جہنم میں کس لیے آئے ہو جہنمی جواب دیں گے آئے جنتیوں آج دنیا کا سمندر بھی پلا دیا جائے تو سمندر خوش ہو جائے گا لیکن میری پیاس نہیں بجے گی تم جنت میں ہو تھوڑا سا پانی میرے حلق میں ڈال دو جنتی کہیں گے پانی تو دور کی بات ہے اللہ نے تو جنت کی خوشبو تک تم پر حرام کر دی ہے محد تک حرام کر دی ہے میں تو محبت تم تم سے پوچھ رہا ہوں کہ دنیا میں کیا کام کیا کرتے تھے ان جنتیوں کو جو جواب دیں گے ان میں سے پہلا جواب یہ ہوگا آئے جنتیوں ہم دنیا کے اندر نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے ہم نے دنیا میں نمازوں کا جنازہ نکالا مسکین ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے ہم مسکینوں کو محتاجوں کو کھانا نہ کھلایا کرتے تھے دینی محفلوں اور دینی و نصیحتوں اور جلسوں سے ایسے بھاگا کرتے تھے جیسے جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے یہ موت کو بھی موت آتی یہ قیامت کا دن آ جائے گا تب انسان نیک عمل کرے گا فرمایا امیر ہو تو غریبی سے پہلے ایک غریب ہو تو امیری سے پہلے دو تندرست ہو تو بیماری سے پہلے تین جوان ہو تو عقل خراب ہو جانے والے بڑھاپے سے پہلے چار اچانک آ جانے والی موت سے پہلے پانچ دجال سے پہلے چھ قیامت سے پہلے ان سات چیزوں کے آنے سے پہلے نیک عمل اب آئیے اللہ نے کیا کہا ساری انسانیت خسارے میں ہے اور خسارے کو کون سی چیز بدل رہی ہے کون لوگ خسارے میں نہیں اس کو اللہ نے آگے کر دیا اللہ آمنو عام سوالیہ پہلے ایمان اور عمل سوالے سمجھا دوں اس کے بعد میں اور پر الدین آمن و عامل ایمان کیا ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل سوالے ہمارے پاس ایمان تو ہے لیکن عمل سوالے نہیں ہمارے غیر مسلموں کے پاس عمل سوالے ہے لیکن ایمان نہیں اور دونوں چیزیں بیکار ایک چیز ہے دوسری چیز نہیں تو بیکار دیکھیے آج ہمارے پاس ایمان ہے نماز پڑھتے ہیں ماشاء اللہ آئے ٹوپی لگائے سب کچھ ہے ایمان ہے لیکن عمل سوال ہے غیر مسلموں کو دیکھ لو آپ کیا کام کریں گے میرا اس وقت ایک چچیرا بھائی ٹاٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اس کو کینسر کی بیماری ہے آپ جا کر دیکھیے غریبوں کے لیے کتنی ہمدردی ہے غریبوں کا کیسا علاج ہوتا ہے نام تک نہیں بتاتے ہندو بھائی کوئی آیا اتنا کھانا دے گیا کوئی آیا اتنا وہ دے گیا کوئی پھل فروٹ دے کے چلا جا رہا ہے ٹرینوں میں چلے جائیے آپ مئی اور جون کے مہینے میں اسٹیشن کے اوپر تو آپ دیکھیے غیر مسلم لوگ برف کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈرموں میں بھرے رہیں گے اور جہاں گاڑی رکی سب کی بوتلیں فری میں بھر رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں کیا یہ نیک کام نہیں ہے کیا یہ اچھا کام نہیں ہے لیکن یہ ایمان سے خالی ہے اس لیے بیکار ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عملے سوالے نہیں ہیں اللہ نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا اللہ عامل ایمان بھی ضروری ہے اور عمل سوالے بھی ضروری ہے ایمان دل کی گہرائیوں سے ایمان کہتے کسے ایمان کی ایک تعریف کر دوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے سب سے زیادہ پوری کائنات میں اگر مجھے سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو آپ سے ہے اللہ نفسی لیکن اپنے نفس سے زیادہ نہیں غور کرنا جملوں پر حضرت عمر فاروق نے کیا کہا پوری کائنات میں سب سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ساری کائنات میں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن جب میری جان کا معاملہ آ جاتا تو اپنی جان سے زیادہ آپ کو نہیں آپ نے کہا لستا مومین عمر تم ابھی مومن نہیں ہو جواب کس کو دے رہے ہیں اللہ کے رسول یہ غور کیجیے آپ جواب کون دے رہا اور کس کو دے رہا جواب دینے والی ہستی کون ہے محمد رسول اللہ کی اور کس کو دے رہی جواب یہ ہستی کس کو جواب جس کے بارے میں خود فرمایا تھا کہ لو کانا کانا بادی نبی اللہ عمر اگر میرے بات ہوتی ان کو کیا جواب دے رہے ہیں اللہ کے رسول لستا مومن ابھی مومن نہیں ہو کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ کو محبوب جانتا ہوں محبت کرتا ہوں آپ سے انت مومن الان یا عمر آئے عمر اب تم مکمل مومن ہوئے ہو آمنو جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیں ہم اپنی بات اپنے بزرگوں کی بات اپنے ملا مولویوں کی بات اپنے پیشواؤں کی بات بھی مانے رسول کی بات کو بھی مانے لیکن جب ٹکرا جائے دونوں کی بات تو رسول کی بات کو سر سے نیچے نہ گرنے دیں دوسرے کی بات گر رہی تو گر جانے دیں دوسرا رسول نہیں تھا وہ ایک عام انسان تھا اور انسان خطا کار ہوتا اس سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نل خطا تھی یہی ایمان ہے ہم نے کب کہا ہے کہ بزرگوں کی نہ مانو لاؤ تو کوئی دلیل اللہ کی قدم صبح کا سورج نکلنے سے پہلے آمنا و صدقنا لیکن ہماری بات صرف اتنی ہوتی ہے اس دلیل پر سگنیچر مہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے چاہیے کوئی بھی مسئلہ لاؤ مہر جناب محمد رسول اللہ کی ہوگی صبح کا سورج نکلنے سے پہلے آمن صدقنا میرے بھائیو اگر رسول کی مہر نہیں ہے بلکہ رسول کے حکم کے خلاف ہے تو وہ چاہے کتنا بڑا سرمایہ کار ہو ساہوکار ہو چودھری ہو کوئی بھی ہو میرے بھائی پھر اس کی بات کو ہم جوتے کی نوک پہ ٹھکرا دیں گے اس لیے کہ اس کی بات جناب محمد رسول اللہ سے ٹکرا رہی ہے ایک مسئلے پر غور کر لیجئے چلتے ہوئے میں کچھ نہیں کہتا صرف ایک مسئلہ ہمارے محترم نے بھی ایک مسئلہ بیان کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حج تمتو والا ایک مثال میں دیے دیتا ہوں جاؤ سوچ کر لو سوچ لو اپنے اپنے مولویوں سے پوچھ لو جاؤ کیا جواب دیتے ہیں میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں مجھے آپ اپنا جواب دیں جواب جواب کے انداز میں چاہیے گالی کے انداز میں نہیں مجھے معلوم ہے میرے سوال کا جواب کیا ملے گا خط کا مضمون بھاپ لیتا ہوں لفافہ دیکھ کر مجھے معلوم ہے تمہارے چہرے بتلا دیتے ہیں کہ تم کیا بولو گے لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جاؤ سب کے مجھے بتا دو کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوتا ہے تو ابو بکر کو غسل کس نے دیا حضرت ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے تو ابو بکر کو کس نے غسل دیا پہلا خلیفہ ہے نبی اکرم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں منسوخ کا معاملہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو اللہ کے نبی کے بعد عمل ہو رہا ہے مجھے بتاؤ نبی اس دنیا میں نہیں ہے ابو بکر نے دو سال ڈھائی سال حکومت چلائی خلیفہ رہے آج ابو بکر اس دنیا میں نہیں ہے حضرت ابو بکر کو غسل کس نے دیا چلو یہ پہلے خلیفہ کی بات تھی اب چوتھے خلیفہ حضرت علی ہے وہاں حضرت فاطمہ چوتھے خلیفہ کی بیوی فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے یہاں پہلا خلیفہ ہے وہاں چوتھا خلیفہ ہے یہاں پہلا خلیفہ خود انتقال کر رہا ہے وہاں چوتھا خلیفہ انتقال نہیں کر رہا ہے بلکہ چوتھے خلیفہ کی بیوی انتقال کر رہی ہے مجھے بتاؤ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو غسل کون دیتا ہے جواب ڈھونڈ لو تلاش کر لو اور قسم میں تمہیں دیتا ہوں اللہ کی عزت و جلال کی بتاؤ اپنے عوام کو اپنے مقتدیوں کو تاکہ وہ سوال کریں تم سے اور تم جواب دو ان کو سن لو اگر تمہیں غلط لگے تو میری گردن اڑا دینا صحیح ہو تو اس مسئلے کو عام کرنا یہی مسلمان کی پہچان ہے حضرت ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کی بیوی غسل دیتی ہے حضرت ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کی بیوی غسل دیتی ہیں کو ان کے شوہر حضرت علی غسل دیتے ہیں بیوی کو غسل دینے کی روایت موجود ہے حضرت علی نے دیا شوہر کو غسل دینے کی بھی حدیث موجود ہے ان کو حضرت ابو بکر کی بیوی نے دیا اور یہ سارے کام نبی کے انتقال کے بعد ہو رہے ہیں مجھے اتنا بتا دو تمہارے یہاں انتقال کے بعد نکاح کیسے ٹوٹ جاتا ہے مجھے اتنا بتا دو کہ شوہر کو بیوی کا چہرہ اور بیوی کو شوہر کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا جاتا ہے شوہر کو بیوی کی چارپائی تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا ہے شوہر کو اپنی بیوی کو اٹھا کر قبر میں اتارنے بھی نہیں دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے مجھے بتاؤ جاؤ میرے پیارے ساتھی ہو اب تم یہ کہو کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ مثال تم ہم کو پیش کر کے بتاؤ اور یہ کہو کہ اس کو مان لو ہم نہیں مان سکتے ہیں اس بات کو اس لیے کہ اللہ کے رسول سے بھی ٹکرا رہی ہے حضرت ابو بکر سے بھی ٹکرا رہی ہے حضرت علی سے بھی ٹکرا رہی ہے اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں ان کی بیوی حضرت عائشہ ایک موقع پر کہنے لگی ہائے سر کا درد اللہ کے نبی نے ان کو پکڑا سینے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے کہا عائشہ سر میں درد ہو رہا ہے کہا بہت تیز کہا عائشہ اس وقت تم مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا یہ میاں بیوی بی کا پیار ہے کوئی آدمی کچھ نہ کہے بخاری کے الفاظ عائشہ اس وقت تم مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا ایک دم ہٹی کیا مر جاتی ہاں آپ تو چاہتے ہی ہیں نا کہ میں مر جاؤں انتقال کر جاؤں اور آپ کوئی خوبصورت دوسری کاری لڑکی سے شادی کر لیں آپ نے فرمایا عائشہ ایسا نہیں شادی کی غرض کی وجہ سے نہیں اور کرنا چاہوں تو کون روک لے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملنی چاہیے تم کیا روک لو گی مجھے اللہ اگر حکم دے گا تو کیا تم روک لو گی مجھے عائشہ اس لیے میں نے نہیں کہا بلکہ میں نے تو اس لیے کہا تھا آج اگر تم اسی درد سر میں مر جاتی تو تم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوتا میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا میں تمہیں کفن پہناتا میں تمہاری جنازے کی نماز پڑھاتا میں اپنے ہاتھ سے تمہیں اٹھاتا قبر کے اندر میں اپنے ہاتھ سے تمہیں اتارتا میں مٹی دیتا اے عائشہ مجھ سے آج تم سے زیادہ خوش نصیب کون سی عورت ہوتی تم کتنی خوش نصیب ہوتی یہ بخاری کی روایت ہے مجھے میرے بھائیوں بتا دو اب لوگوں کی باتیں ٹکرانے لگے تو ہم حدیث کی مانے حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کا عمل لیں یا حضرت علی کا عمل لیں آپ کے ہاں نکاح ٹوٹ جاتا ہے شوہر بیوی کو ہاتھ لگا دے تو حرام ہے حرام ہے بیوی شوہر کو چھو لے تو حرام ہے مجھے بتاؤ ابو بکر کی بیوی نے ابو بکر کو گسل دیا کیا وہ یہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں جانتی تھی حضرت علی نے فاطمہ کو غسل دیا کیا یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں جانتی تھی حضرت فاطمہ تو انتقال سے پہلے وسیعت کر رہی ہیں آئے علی میری دو وسیعتیں پہلی وسیعت تو یہ کہ جب میں انتقال کر جاؤں جب میرا انتقال ہو تو میری لاش کو میرے جسم کو آپ غسل دیں کوئی دوسرا غسل نہ دے اور دوسری میری تمنا خواہش وسیعت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات میں دفن دفنانے لے جانا دن کے اجالے میں نہیں کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے ہم سے زیادہ بزرگوں کی بات کون مانتا ہوگا جس وقت جس بزرگ کی بات اللہ کے رسول سے مل جاتی ہے ہم اس بزرگ کی بات کو مان لیتے ہیں ہم آپ کی طرح نہیں ہیں بات چاہے کتنی صحیح ہو لیکن ہم مانتے ہی نہیں ہیں ان کو ہم ان کی مانیں گے ہی نہیں ہم تو اس بزرگ کو مانتے اسی کی بات مانیں گے چاہے وہ دس پرسینٹ صحیح ہو نبے پرسینٹ غلط ہم تو اسی کو مانیں گے کیونکہ ہم نے کلادا اور پٹا تو اسی کا اپنے گلے میں ڈالا ہے میرے بھائیوں وہ تین امام کتنا ہی صحیح بول رہے ہو لیکن ہم ان کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ ہم ان تینوں کو مانتے ہی نہیں ہے ہم تو ایک کو مانتے ہیں وہ دلیل سے کتنی دور بات کر رہا ہو لیکن اسی کی بات سراخوں پر ہم جس مسلک سے جڑے ہیں اس کی تعلیم یہ ہے اس کی تہذیب یہ ہے کہ ہمارے سامنے چاروں امام برابر ہیں جس امام کی بات اللہ کے رسول سے ملتی ہے ہم اس امام کی بات کو مان لیتے ہیں الحمد ہم چاروں کو مانتے ہیں تم دعوے تو چاروں کو ماننے کی کرتے ہو لیکن مانتے صرف ایک کو ہو تم چار کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو بات ایک کی مانتے ہو تم تین تین کو چھوڑو تو چاروں کے ہمدرد اور ہم چاروں چاروں کو چھوڑے تو چاروں کے ہم درد کیوں نہیں ہو سکتے ہیں تم تین کو چھوڑ کر ایک کو مانو تو چاروں کے دوست ہو سکتے ہو ہم چاروں کو چھوڑ کر چاروں کو مان رہے ہیں تو ان کے دوست کیوں نہیں ہو سکتے ہیں تم کہتے ہو کہ میں ایک کی تو مانتا ہوں کم سے کم اگر تم ایک کی بات مان کر چاروں کے ہم درد ہو سکتے ہو تو ہم ایک کی بات جناب محمد رسول اللہ کی مان کر ان چاروں کے ہم درد کیوں نہیں ہو سکتے ہیں بات تو جرجی صاحب آپ کی ٹھیک ہے سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن مانیں گے نہیں ہمارے باپ نے نو نو انیس پڑھایا ہم اٹھارہ پڑھ نہیں سکتے ہیں یہ ہمارے تہذیب کے ہمارے باپ دادا کی تعلیم کے خلاف ہیں چلو سوچنے کا ایک موقع تو میں بھی دیتا ہوں اللہ کی قسم یہ چاروں بزرگ ہمارے بزرگ ہیں کوئی چھیننے کی کوشش نہ کرے اللہ تیری کروڑ و رحمت نازل و ابو حنیفہ کی قبر پر اللہ تیری کروڑ و رحمت نازل و امام شافی کی قبر پر احمد ابن حنبل کی قبر پر امام مالک کی قبر پر یہ چاروں بزرگ ہمارے بزرگ ہیں ان لوگوں نے انسانیت کے ناطے سے جو تعلیم تھی اللہ اور اس کے رسول کے تک پہنچائی ہے انسان ہونے کے ناطے سے خطائیں بھی ہوئی ہیں غلطی بھی ہوئی ہیں اللہ تو ان کی محنتوں کو قبول فرما لے اور ان کی خطا اور غلطیوں برائیوں کو تو معاف فرما دے میرے بھائیو الزین آمنو کا مطلب سمجھو ایمان اور عمل صالح یہ ہے ایمان اور ایمان جب کسی کے اندر رچ جاتا ہے بس جاتا ہے تو بہت جلدی نکلتا نہیں ہے جنگل میں چرواہا ہے نام ہے اس کا عبد العزا بکریاں چراتا ہے صحابہ کرام بھی بکریاں چرا رہے ہیں قرآن بھی گنگناتے جاتے ہیں بکریاں بھی چراتے جاتے ہیں اس نے چلتے پھرتے صحابہ کے منہ سے قرآن کی آیتیں سنی اس کے دل میں گھر کر گئیں وہ اپنے چچا کے پاس آیا عبد العزا کہنے لگا کہ میں اسلام لاتا ہوں کہا کی تم جانتے ہو تمہارے جسم پہ جو کپڑے وہ میں نے دیے جو جوتے وہ میں نے دیے کہا وہ مجھے معلوم ہے لیکن تم جب ایمان نہیں لا رہے ہو تو مجھے کیوں روک رہے ہو میں مدینہ جاتا ہوں اور محمد رسول اللہ کے پاس کہا سوچ لو کہا میں نے سوچ لیا تو پھر پگڑی اتارو یہ میں نے دی ہے عبد العزا نے اماما اتارا اور پھینک دیا جوتے بھی اتارو یہ میں نے دیے اس نے جوتے بھی اتارے اور پھینک دیے کہا کہ کرتا یہ پنجابی بھی اتارو اس نے کرتا بھی اتار کر پھینک دیا لنگی بچی ہوئی ہے عبد الزا کا چچا کہتا سوچ لو ابھی بھی موقع ہے کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے یہ لنگی گھر جاتا ہوں اپنے کپڑے پہنتا ہوں تمہاری لنگی واپس کر دوں گا کہا بالکل نہیں گھر جانے تک تم محمد رسول اللہ کو گالی دو گھر جانے تک تم اسلام کو چھوڑ دو کی گھر جاتے ہوئے اگر راستے میں انتقال ہو گیا تو حالت کفر میں مروں گا کہا میں کچھ نہیں جانتا لنگی اتارو کہا کہ گھر تک جانے کی مہلت تو دے دے اتنا میں نے تیرا کام کیا پوری زندگی زاد الماد علامہ قیم کے الفاظ اس کا چچا کچھ نہ مانا اس نے کہا اگر اسلام نہیں چھوڑتے ہو نبی کو نہیں چھوڑتے ہو قرآن پر ایمان تمہارا نبی پر ایمان نہیں چھوڑتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ لنگی بھی اتارو اس نے کچھ نہیں سوچا آسمان پہ نظر ڈالی لنگی کھول کر اپنے چچا کے منہ پہ مار دی اور کہا انا ہرن انا ہرن اب میں تیری غلامی سے پوری طریقے سے آزاد ہو گیا ہوں بالکل برہنا ہے کما والا تھا تم محا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو بالکل برہنا ہے چل دیتا اپنے گھر کی طرف اور لوگ جو اس کو پہچاننے والے تھے دیکھ کر کہہ رہے عبد العزا یہ کیا ہوا اور عبد العزا اپنے جسم کی طرف نہیں دیکھتا ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے انا مومن الان انا مومن الان اب میں مکمل مومن ہوں اب میں مومن ہوں ایمان کے لیے میں نے ان چیزوں کی قربانی دی ہے ذرا غور کیجئے ایمان کے ساتھ قربانی کا یہ تسلسل اور قربانی کا یہ جذبہ کیسا لگ رہا ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے سب کچھ ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے غور کرو انہوں نے جب لنگی دے دی کرتا دے دیا پائجامہ دے دیا پگلی دے دی جوتے دے دیے اور سب کچھ لٹا دیا تو کہہ رہا ہے کہ اب میں مومن ہوں اب میں مومن ہوں پتا چلا کہ ایمان نام ہے قربانیاں دینے کا ایمان نام قربانیاں دینے کا ہم نے تو اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں سے پردہ نہیں کروایا اپنی بہنوں کو پورے پورے کپڑے لا کر نہیں دیے ہم مومن ہیں ہماری بیٹیاں کالجز میں اسکوٹی چلاتی ہوئے جائیں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں پھر بھی ہم مومن ہیں ہماری بیٹیاں ہاف آفاس تینوں کے کپڑے پہن کر مارکیٹ میں جائیں ہم پھر بھی مومن ہیں ہم نے قربانی کون سی چیز کی دی ہے ہم نے کسی چیز کی قربانی نہیں دی ہم مومن ہیں ایمان کو پہچانو میرے بھائیوں گھر پہ جاتا ہے دستک دیتا ہے ماں نے کہا کون الزا دروازہ کھولا بیٹ دیکھا برانا کہا بیٹا یہ کس نے حال کیا تیرا کہا تیرے دیور نے میرے چچا نے کہا تجھے لنگی بھی نہیں پہننے دی تب وہ بھی چھین لی کہا کیوں کیا جرم ہوا تھا تج سے کہنے لگا ماں میں جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا ہوں بس اتنا ہی قصور ہے ماں نے کہا کیا تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے کہا ہاں, ہاں، بدین ہو گیا ہے ماں میں بد دین نہیں ہوا ہوں اب مجھے دین مل گیا ہے اس نے بھی دروازہ بند کر دیا میرے گھر سے میری چار دیواری سے باہر جب تک تو اپنے باپ دادا کے دین پر قائم نہیں ہوتا ہے تجھے گھر سے باہر جا کچھ نہیں اس گھر سے کوئی حصہ نہیں تیرا ماں میں حصہ لینے نہیں آیا ہوں گھر تجھے مبارک ہوں ماں میرے اور بھائی ہیں ان کو دے دینا ماں تیرے اور بیٹے بیٹیاں ان کو دے دینا بس میں تو ایک چیز لینے آیا ہوں کوئی کپڑا مجھے دے دے میں مدینہ جا رہا ہوں اتنا دے دے کہ میں اپنی کمر سے باندھ لوں اپنی شرم گاہ کو چھپا لوں اچھا ٹھیک ہے باہر رخ تیرے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں اس نے کمبل اٹھایا اور کمبل کو اوپر سے پھینک دیتی ہے لے عبد العزا نے آدھا کمبل پھاڑ لیا آدھے کو اپنے شرم گاہ سے سطر سے باندھ لیا اور آدھا کئی جب رات میں رات ہوتی سونے کے لیے بچھا لیتا اور اسی کے اوپر سو جاتا دن میں اس کو اوڑھ لیتا اور آگے بڑھتا پاپیادا پیدل سفر کر رہا ہے کچھ دنوں میں وہ مکے سے مدینہ پہنچ جاتا ہے پیدل سفر کرتے کرتے تحجد کی نماز کا وقت تھا وہ مسجد نبی کے ممبر اور مسلح کے درمیان جا کر چپکے سے کمبل اوڑھ کر بیٹھ جاتا ہے حضرت بلال کی قامت شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشحد اللہ الہ الا اللہ ان محمد ار رسول اللہ حیا علی الفلاح قد قامت تو قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ کے نبی اپنے حجرے سے نکلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں صفوں کو درست کرتے ہیں غلط میں نماز پڑھی جاتی تھی اندھیرے میں سامنے کون بیٹھا ہے پتہ نہیں چلا دکھائی نہیں دیا جب نماز پڑھا کر فارغ ہوتے ہیں آپ کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی فجر میں کہ غلط میں شروع کرتے تھے اور اس فار میں ختم کچھ روشنی آ جاتی تھی جب آپ ختم کرتے تھے تقریباً ساٹھ سے سو آئے تھے آپ فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے جب آپ نے نماز پڑھائی روشنی ہو گئی تھی سامنے کوئی آدمی نظر آنے لگا سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامنے ممبر کے درمیان ایک آدمی کو دیکھا پوچھا وہاں کون بیٹھا ہے اس نے جواب دیا عبد العزا آپ نے کہا تمہارا آنا مبارک ہو یہاں آؤ قریب آؤ کیسے آنا ہوا کہا ایسے ایسے آنا ہوا اسلام لے آیا ہوں آپ کو نبی مان لیا ہوں مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی تھی ابھی دعائیں نہیں آتی تھی مجھے طریقہ نہیں معلوم تھا اس لیے میں باہر بیٹھا رہا ممبر کے پاس نے اے اللہ کے نبی سب کو چھین لیا گیا مجھ سے چچا نے لنگی چھین لی کرتا چھین لیا جوتا اور پگڑی ماں نے زمین و گھر جائیداد سے بے دخل کر دیا بھائیوں نے بھی دھکے مار کے گھر سے نکال دیا آپ نے فرمایا گھر گیا کپڑے گئے ساری چیزوں کی قربانی دی اور ایمان بچا لیا تو آئے عبد العزا یہ سودا تم نے مہنگا نہیں کیا بہت سستے میں نبڑ گئے ہو تم آج کے بعد تمہارا نام عبد العزا نہیں آج کے بعد تمہارا نام عبد اللہ بجادین ہے عبد اللہ بجادین جاؤ تم یہی مسجد میں رہو قرآن سیکھنے لگے نماز پڑھنے لگے انہوں نے اتنی جلدی قرآن سیکھا ایک بار قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت زور زور سے کرتے تھے اور مقصد یہ تھا کہ اگر کہیں بھولوں کہیں اٹکوں تو دوسرا آدمی مجھے ٹوک کر میری اصلاح کر دے وہاں کچھ لوگ سنتیں پڑھ رہے تھے نماز یہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے زور سے حضرت عمر نے ڈانٹتے ہوئے کہا عبداللہ شرم نہیں آتی تمہیں اتنی زور زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو کہ نماز پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے اتنا ڈانٹنا تھا کہ ہوج عائشہ سے جناب محمد رسول اللہ کی آواز تیز ہوتی ہے آئے عمر عبداللہ جس طرح قرآن پڑھ رہا ہے پڑھنے دو اس کو نہ ڈانٹو یہ تو اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چل آیا ہے یہ تو اسلام کے لیے ساری قربانیاں دے کر چل آیا ہے ایمان اس نے بچا لیا ہے ساری چیزوں کی قربانی دے دی اس کو پڑھنے دو کچھ دنوں کے بعد جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے عبداللہ عبد اللہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں آپ نے اس کی درخواست قبول فرما لی عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی دعا کی جس جنگ میں لڑتا لڑتا میں شہید کر دیا جاؤں اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ کھجور کا درخت دکھ رہا ہے اس کا ایک پتا توڑ کے لاؤ عبد اللہ ازل بجا دین دوڑتے ہوئے گئے کھجور کا ایک پتا توڑ کے لائے اللہ کے نبی نے اس پتے پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور اس پتے کو ان کے داہنے ہاتھ پر باندھا اس سے اور گنڈے کا ثبوت نہیں نکل سکتا یہ نبی اکرم کا خاص معاملہ تھا عبداللہ ذل بجاتے ان کے ساتھ اور کسی کا ساتھ نہیں صرف ان کے ساتھ تھا یہ نبی کے ساتھ خاص ہے معاملہ دوسری بات آپ نے اس پر کچھ لکھا نہیں تھا پڑھ کر دم کیا تھا لکھا نہیں تھا آپ نے دم کیا اور اس کو دائیں بازو پر باندھا اور باندھنے کے بعد ان کا ہاتھ اٹھا کر آسمان پر نظر ڈالی اور فرمایا آئے اللہ عبداللہ کی خواہش ہے کہ اس میدان جنگ میں میں شہید ہو جاؤں لیکن میری تمنا ہے میری خواہش ہے کہ کوئی کافر کا تیر و تلوار عبداللہ ذل بجا دین کو نہ چھونے پائے اے اللہ میں عبداللہ ذل بجا دین کے خون کو کافروں کے اوپر حرام کر رہا ہوں عبد اللہ ظلم بجاتے کہتے ہیں میں تو شہادت کی دعا کر رہا ہوں اور آپ میرے خون کو کافروں پر حرام آپ نے فرمایا نکلو اب میدان جنگ میں تم نکل چکے ہو اب اس راہ میں جہاں پر بھی تمہیں موت آئے گی تم شہید ہی کہلاؤ گی عبد اللہ بجا دین قافلے کے ساتھ نکلتے ہیں ایک قافلہ آگے چلا گیا یہ لوگ پیچھے پیچھے ہیں اللہ کے نبی بھی پیچھے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت بلال ہے عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہے حضرت عمر فاروق ہے اور عبد اللہ ذلبجین ہے اتنے لوگ چل رہے ہیں راستے میں بیابان جنگل سے گزر ہو رہا ہے اور عبداللہ زل بجا دین کو سخت بخار آ جاتا ہے اس بخار نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ وہی بخار ان کی موت کا سبب بن گیا اسی بیابان جنگل کے اندر عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو جاتا ہے رات میں ہی قبر کھو دی جاتی ہے اسی جنگل کے اندر دفنانے کی تیاری ہوتی ہے ہاں حضرت بلال لالٹین جلائے ہوئے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان دونوں نے عبداللہ اللہ دین کی ناش کو ان کی لاش کو اٹھا رکھا ہے اللہ کے نبی قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اللہ عبداللہ کی لاش کو نبی کو دے رہے ہیں دیتے ہوئے ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے جو نبی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں ادبن الہی کما ادبن الہی کما ابو بکر عمر ادب سے آہستہ سے احترام سے اپنے بھائی کی لاش کو میرے سبرد کرو قبر میں اتارا مٹی دی گئی مٹی دینے کے بعد مٹی دے کر فارغ ہوتے دعا ہوتی ہے دعا کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے اللہ کے نبی آسمان پر نظر ڈالے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ اس روایت میں بھی نہیں ملتا ہے الفاظ پر غور کیجئے آئے اللہ عبداللہ ذوالبجا دین جب اپنے چچا کو چھوڑ کر مکے سے مدینہ میری مسجد میں آیا تب میں اس سے خوش تھا جب یہ میری مسجد میں رہنا شروع کر دیا تب میں اس سے خوش تھا جب یہ قرآن پڑھنا شروع کیا تب میں اس سے خوش تھا جب یہ میدان جنگ کے لیے نکلا تب بھی میں اس سے خوش تھا جب اس کا انتقال ہوا تو آئے اللہ تب بھی میں اس سے خوش تھا جب میں نے اس کی لاش کو پکڑ کر قبر میں اتارا تب بھی میں اس سے خوش تھا جب میں مٹی دینے لگا تب بھی میں اس سے خوش تھا مٹی دے کر فارغ ہوا ہوں اور اس کی قبر کے پاس کھڑا ہوں آئے اللہ اب بھی میں اس سے خوش ہوں تو بھی اس سے خوش ہو جا اے اللہ اب بھی میں اس سے خوش ہوں تو بھی اس سے خوش ہو جا تو بھی عبداللہ سے خوش ہو جا اتنا کہنا تھا عبداللہ بجا دین کی قبر پر عبداللہ ابن مسعود گر اور عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے نکلا اے عبداللہ ذل بجا دین کاش یہ تیری جگہ پر میری لاش ہوتی کاش یہ تیری جگہ پر میں ہوتا اور جو دعا اللہ کے نبی نے تیرے لیے کی کاش یہ الفاظ میرے لیے کہے ہوتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو اس واقعے کو سامنے رکھ کر کہ ایمان جس کے اندر جب گھر کر جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مجھے میرے باپ نے نکال دیا ہے مجھے میرے بھائیوں نے بے دخل کر دیا ہے کیونکہ اس کی نظر پھر اپنے ٹوٹے پھوٹے اور جھوپڑی والے مکان پر نہیں جنت کی محل کے اوپر ہوا کرتی ہے میرے بھائیوں ذرا غور کرو یہ پریشانیاں تو آ رہا ہے میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس موضوع کو اسی لیے اٹھایا ہے کہ ہم نے جو ہے سیرت صحابہ کا موضوع یا عظمت صحابہ کا موضوع چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے لوگ بدل رہے ہیں کنورٹ ہوتے ہیں تو ان کو ستایا جاتا ہے گھر کی طرف سے اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات خوشخبری میں آپ کو سناتا ہوں بہت بڑی جب گھر والے ناراض ہونے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا راستہ حقیقت کا راستہ ہے حق راستہ ہے برحق راستہ ہے آپ غور کیجئے اللہ کے رسول کو چالیس سال تک سارے لوگ امین کہتے تھے صادق کہتے تھے سچا کہتے تھے سب کچھ چالیس سال تک اور تیقن کا معاملہ اتنا اونچا تھا کہ جب حجر اسود کے رکھنے کا جھگڑا آ گیا تھا کہ اس کو کون رکھے گا تو وہ کہتا تھا میرا سردار وہ کہتا میرے قبیلے کا سردار وہ کہتا تھا میرے قبیلے کا سردار تو فیصلہ یہ ہوا کہ کل صبح خان کعبہ میں جو سب سے پہلے آ جائے گا وہ فیصل ہوگا وہ جج ہوگا اور وہ جو فیصلہ کر دے گا اس کا فیصلہ مانا جائے گا صبح کا لوگ انتظار کر رہے تھے بلکہ پوری پوری رات بہت سے لوگ سوئے بھی نہیں تھے کہ آنکھ نہ لگ جائے لیکن جب صبح اٹھتے ہیں اور خانے کعبہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ اس وقت آپ رسول اللہ نہیں تھے محمد ابن عبداللہ پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں اور جب لوگوں کی نظر ابن عبداللہ پر پڑی محمد ابن عبداللہ پر پڑی تو ساری زبانیں بیگ وقت چیخ پڑی چال امین قد جا صادق صادق آ گیا امین آ گیا امانت دار آ گیا سچا آ گیا مجھے اس کا فیصلہ منظور ہے فیصلہ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم لیکن یقین اس حد تک تھا ابن عبداللہ پر محمد ابن عبداللہ پر کی فیصلہ ہونے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے یقین اس طرح ہونا چاہیے آج دنیا کی عدالتوں سے آپ کون سی امید رکھیں گے دیکھ لیجیے آپ مالے گاؤں اور حیدرآباد کے بم کانڈ کے اندر کتنے بے قصور پکڑے گئے اور ان کے پاس یہ نکلا وہ نکلا ساری چیزیں نکلی تھی اب آپ اندازہ لگائیں اور جب ان میں دوسروں کا ہاتھ نکلا تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ بے قصور ہیں اب کہہ رہے ہیں جو پکڑے گئے وہ بے قصور ہیں جب بے قصور ہیں تو وہ چیزیں جو نکلی تھی وہ اس کا مطلب تم نے رکھی تھی ان کے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہنچائی تھی ان تک ان کو جھوٹا پھنسانے کے لیے اب آپ کون سی عدالت سے یقین کی امید رکھیں گے کہ ہمارے فیور میں فیصلہ ہوگا لیکن ان کو دیکھو کہ انہوں نے جب محمد ابن عبداللہ کو خان کعبہ میں دیکھا تو فیصلہ کیا ہوگا نہیں معلوم لیکن فیصلہ پہلے سے ماننے کے لیے یقین دلا رہے ہیں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے آپ نے کہا میرا فیصلہ منظور ہے کہاں کہا ایک چادر لاؤ چادر لایا گیا اس لائی گئی اور اس چادر کے اوپر کو رکھ دیا گیا آپ نے چار قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ اس کونے کو تم پکڑو اس کونے کو اس کونے کو آ ان سارے قبیلوں کے لوگوں نے ایک ایک کونا پکڑا وہ اٹھا کر لے کر گئے اور اس جگہ پر رکھ دیتے ہیں آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس جگہ پر نصب کر دیا جہاں نصب ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ مٹ گیا میرے بھائی جب یہ نبی چالیس سال کے ہوئے اور نبوت ملی تین سال تک چھپ چھپ کر لوگوں میں دعوت و تبلیغ کی اقربین جب نازل ہوتی ہے کہ کھل کر لوگوں میں تبلیغ کرو تو آپ کو اس سفا پر چڑھ گئے اس سفا پہاڑی پر تو آپ جانتے کہ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے کیا بات کہی تھی اس وقت لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول بن کر آ چکے ہیں آپ رسول بن گئے آپ نے آواز دیا سوا سارے لوگ جمع ہو گئے کیونکہ کوئی سفا پر جب کوئی چڑھ کر بات کہتا تھا بڑی اہم بات ہوتی تھی جو نہیں جا سکتا تھا اس نے اپنے قاصد کو بھیجا سارے سارا کا سارا مکہ عمدہ پڑا ہے محمد ابن عبداللہ چڑے ہوئے پہاڑی کے اوپر اور آپ پہلے اپنا یقین دلا رہے ہیں لوگوں میں تمہارے درمیان کیسا ہوں لوگوں نے کہا سچے خاندان اچھا ماں باپ آپ کے اچھے شریف آپ کے ماں تو نہیں ہے باپ بھی انتقال کر گئے دادا پر دادا کو میں نے دیکھا بڑے اچھے نیک لوگ آپ بھی کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپائے حالانکہ یہ پہاڑی کانٹوں سے گھری ہوئی ہے گری ہوئی ہے کوئی لشکر آ نہیں سکتا اس کے اندر جا ہی نہیں سکتا لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس لشکر ایک لشکر چھپا ہے اس پہاڑی کے پیچھے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کا یقین کرو گے یا نہیں دیکھیے آپ کے الفاظ کیا تھے آپ نے کہا اس وادی کے اندر کوئی لشکر آ نہیں سکتا کانٹے ہی کانٹے جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں کوئی نہیں آ سکتا لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر چھپا ہے تو میری بات مانو گے یا نہیں لوگوں نے کہا فوراً دل و جان سے تسلیم آپ کی بات میں ماننے کے لیے تیار ہوں اگر لشکر آ سکتا ہو یا نہ آ سکتا ہو پھر آپ نے پوچھا کہ لشکر آ نہیں سکتا اور میں کہوں تو تم میری بات ماننے کے لیے تیار ہو تو تم میری بات کیوں مان رہے ہو کیوں جب کہ لشکر آ نہیں سکتا تو لوگوں نے کیا کہا بیک زبان کالو جمع مذکر غائب کا سیگا سب نے مل کر کہا ما رپنا رہی کا اللہ صدقہ ہماری ہم نے آپ کی چالیس سالہ زندگی دیکھی ہے آپ چالیس سال ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے لیٹے سوئے کھائے پیئے چلے ہم نے آپ کی امانت داری صداقت دیکھی ہے ہمارا چالیس سالہ تجربہ ہے کہ آپ چالیس سالہ پوری زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولے آپ نے جب اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان سچا ثابت کروا دیا کہ جب تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو آج بھی مجھے سچا مانو جب میں نے بندوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اللہ کے معاملے میں میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں لوگوں مجھے اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہے قولو لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے میں تمہیں جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں جیسی آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی مجمع پہ سناٹا چھایا ہوا ہے کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے پتا یہ چلا کہ دین کی دعوت جب آپ دیں گے یا دین صحیح دین جب آپ قبول کریں گے تو لوگ کچھ نہیں بولیں گے سناٹے میں آئیں گے کہیں اور اس کے بعد جب ابھی تو میں نے اس کو کہا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے اب اگر یہ کہتا ہوں یہ کیا بات جھوٹ بولتا ہے تو ابھی تو ہم نے سچا کہا ہے اور ابھی کہیں گے جھوٹا تو میری فضیحت ہوگی میری ہی برائی ہوگی کہ دیکھو ابھی تو سچا مانا اور اتنی جلدی جھوٹا بھی کہنے لگا تو لوگ تو خاموش ہیں کوئی نہیں بولا اور بولا تو سب سے پہلے کون بولا نبی کا سگا چچا کون ابو لہب گھر سے دشمنی شروع ہوئی سب سے پہلے کون بولا ابو لہب اور کیا کہا تب بل یا محمد تب بل یا محمد الحاظہ جماعت نا پہاڑی سے اتر برباد ہو جائے محمد تو تب بلکھا یا محمد بربادی ہو تجھ پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحاظہ جماعت نا کیا اسی لیے جمع کیا ہے کہ باپ کو بیٹوں سے بیٹوں کو باپ سے جدا کر دے اتر پہاڑ سے اللہ کے نبی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اپنے چچا کا عمر میں بڑے تھے رتبے میں بڑے تھے اتر گئے خاموشی کے ساتھ لیکن یہ حق کی پہلی دعوت تھی کھلی ہوئی پہلی دعوت تھی آپ پورا قرآن پڑھ جائیے اللہ کے نبی کو ابو الاس نے پریشان کیا ولید ابن مغیرہ نے پریشان کیا عبداللہ ابن ابے نے پریشان کیا ابو جہل نے پریشان کیا دشمنوں کی ایک لمبی فہرست ملے گی آپ کو دشمنوں کی لیکن پورا قرآن پڑھ جائیے آپ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں کسی کا نام لے کر کسی کو رسوا اور ذلیل نہیں کیا کہیں کسی کا نام نہیں لیا لیکن یہ حق کی پہلی دعوت تھی اور گھر سے شروع ہوئی تھی اس لیے اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں سے دعا اس کے اوپر پڑوائی ہے اور پڑواتا رہے گا قیامت کی صبح تک تبت یدا ابی لہب اس نے کہا تھا تب لگا یا محمد تو اللہ نے بھی وہی آیت نازل کی تبت یدا ابی لہبی و تب پتا چلا آپ کو معلوم ہے کہ دشمنی کہاں سے شروع ہوتی ہے گھر سے اور جب آپ کے چچا آپ کے باپ آپ کی ماں آپ کے رشتہ دار آپ کی مخالفت کرنے لگے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ دین حق ہے یہ دعوت حق ہے یہ سرمایہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے کسی کے باپ کا نہیں ہے میرے بھائیو یہ دین حق ہے دین حق ہے اور لوگ خاموش رہیں گے جیسے اللہ کے نبی اور آپ بھی خاموش رہیے اس معاملے میں اور اگر آپ نے اپنے ماں باپ اور چچا کو جواب دے دیا تو پھر آپ میں ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا جیسے اللہ کے نبی خاموش رہے تو پھر دفاع کس نے کیا دفاع کس نے کیا اللہ نے دفاع کیا تو جو ایسے موقع پر اپنے ماں باپ کا عزت و احترام کرتا رہے ان کو برا نہ کہے انہوں نے نکالا نکل جائے لیکن ان کو برا بھلا نہ کہے تو ایسے شخص کا دفاع اللہ کرتا ہے اور غیب سے مدد کرتا ہے میرے بھائیوں بندے کا و غمار بھی نہیں ہوگا اللہ مخرجا رزو سولہ یا اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں بندے کا گمان اور وہ بھی نہیں پہنچاؤ تو یہ حق کی پہلی دعوت تھی اور حق کی پہلی دعوت میں روڑا سب سے پہلے ابو لہب نے تو الزین امن ایمان یہ ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں کل بھی آئیں گی آپ کے سامنے وہ عامل سوال عمل سوال کیسے کہتے ہیں دل سے نیت نیت نیت دل سے ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کا وہ مشہور واقعہ موجود ہے کہ ایک بار وہ لیٹرین کرنے کے لیے گئے اور بیٹھے ہی تھے لیٹرین نہیں کی تھی اٹھ گئے کھڑے ہوئے اور اپنے گھر کے اندر گھسے اور پھر دوبارہ پھر لیٹرین کے کے اندر اندر آئے گھر اس لیے گھسے تھے کہ سونے کی ایک ڈلی ایک ٹکڑا تھا چھوٹا سا اس کو نکال کر انہوں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اس کے بعد لیٹرین کرنے گئے تو وہاں جو لوگ بیٹھے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ آئے ابو بکر صدیق کیا معاملہ ہے کہ کیا آپ کو لوز موشن ہو گیا ہے دست لگ گئے ہیں ابھی تو آپ گئے تھے لیٹرین میں پھر نکلے پھر گئے کہا کہ پہلے گیا تھا تو میں قضاء حاجت سے فارغ نہیں ہوا تھا نکل آیا کہا کیوں کہا جیسے ہی میں بیٹھا تھا قضاء حاجت کے لیے تو میرے دل میں خیال آیا کہ سونے کی ایک ڈلی میرے تکیے کے نیچے رہ گئی ہے میں اس کو غریبوں میں تقسیم کر دوں میں نے اس کو تقسیم کر دیا میں آ گیا اب میں نے اب میں نے قضاء حاجت سے فراغت حاصل کی ہے تو ہنستے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ابو بغیر صدیق یہ کام تو تم لیٹرین کرنے کے بعد بھی کر سکتے تھے جب گئے تھے تو قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتے لیٹرین کر کے آتے پھر نکال کے آپ تکیے کے نیچے سے سونے کی دلی تقسیم کر سکتے تھے انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو کر سکتے تھے لیکن گندی جگہوں پر شیطان خبیص ہوتے ہیں میں ڈر رہا تھا اس بات سے اخوف ان د یوسنی عنان آدمی کئی شیطان میرے دل کی لگام کو موڑ نہ دے میرے ارادے کو نہ پلٹ دے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں یہ جو نیک نیت میرے دل کے اندر پیدا ہوئی ہے کہیں شیطان میری باغ ڈور کو موڑ نہ دے اور کہیں صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ میرے دل سے نکال نہ دے اس لیے میں گیا اور میں نے سونے کی دلی پہلے تقسیم کر دی کزائے حاجت سے اب میں فارغ ہو گیا ہوں تو نیت ہے نیت نیت اچھی نیت اچھا ثواب لاکھ نمازیں پڑھ لیجیے نیت اچھی نہیں ہے تو نماز کا ثواب نہیں ملے گا اور اسی لیے وہ حدیث ہے حضرت عمر ابن فاروق عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے رابی و مدار نیت پر ہے میں اس کا یہ ترجمہ نہیں کرتا ہوں کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے میں نے ترجمہ یہ کیا ہر سوال اور نیک اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے ہر عمل کا نہیں عمل تو چوری بھی ہے عمل تو جنا کاری بھی ہے ہر عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے برے کام میں آپ کی نیت کتنی اچھی ہو برا ہی رہے گا میرے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی ہے بہت غریب ہے اس کی شادی میں کرانا چاہتا ہوں میرے پاس بھی پیسہ نہیں ہے اس کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے چلو ٹھیک ہے بازار میں سنہار دکان بند کر کے آئے گا میں تالا توڑوں گا اس کا سونا چاندی چراؤں گا اس کو بیچ کے شادی کرا دوں گا نیت اچھی ہے ہماری لیکن کام برا ہے ہم چوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور چوری اپنے لیے نہیں کر رہے اس غریب لڑکی کی شادی کرانے کے لیے کر رہے ہیں ایسے وہ نہیں دے گا چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے بہت کنجوس ہے وہ سنہار نہیں دے گا زکات بھی پوری نہیں نکالتا میں چوری کروں گا اور اس غریب لڑکی کی شادی کراؤں گا نیت تو ہماری اچھی ہے لیکن کام برا ہے تو اچھی نیت ہونے کی وجہ سے یہ برا کام ہمارے لیے جائز نہیں ہو جائے گا وہ برا ہی رہے گا اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے یہ نماز اچھا عمل ہے ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اچھا ہے اور اگر یہ محلے والوں کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے اور نیت بڑی اہم چیز ہے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس کو امام مسلم کتاب الجہاد کے اندر لائے ادل تقل مسلمان فلقاتل المقتول فنار قال حاضل قاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه رواه مسلم في كتاب الجهاد مسلم شریف کی حدیث ہے جب دو مسلمان جب دو مسلمان تلوار لے کر باہر نکل آئے اس دور میں تلوار چلتی تھی آج ہم ترجمہ کر سکتے ہیں پسٹل کٹا تم, تمنچا جب دو لوگ ہتھیار لے کر باہر نکل آئے اور وہ اس کو قتل کرنا چاہے وہ اس کو قتل کرنا چاہے وہ اس کو مارے وہ اس کو مارے تو ایک مرے گا ایک مارے گا ایک قاتل ہوگا ایک مقتول اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فل قاتل و فی فنار قاتل بھی جہن نمی اور مقتول بھی جہنمی نمی قتل کرنے والا بھی جہنمی نمی اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی جہن نمی صحابہ نے سوال کیا حاضر قاتل قاتل نے قتل کیا جہنم میں اس کو جانا چاہیے جس کو قتل کر دیا گیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا وہ تو مارا گیا ہے وہ جہنم میں کیوں جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان نہو کا نہاری قتل ہی وہ اس لیے جہنم میں جائے گا جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دوں وہ بھی دل میں نیت رکھتا تھا اگر سے قتل نہیں کیا لیکن دل میں نیت رکھتا تھا کہ میں قتل کر دوں اس لیے وہ جہنم میں جائے گا تو پتا چلا کہ نیت بڑی اہم چیز ہوتی ہے ہم نیت اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں ان نکان حریص صاحب اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ اپنے بھائی کو قتل کر اس نے زبان سے نہیں کہا تھا نیت کرتا ہوں تلوار نکالنے کی اور اس کو اپنے ہاتھ سے مارنے کی اس نے زبان سے نہیں کہا تھا دل میں نیت کی تھی آج ہمارے بھائی ہیں بےچارے جو بھی عمل کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتا ہوں میں دو رکا نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ کے ارے مسجد میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزوں کا نام لینا چاہیے نہیں صاحب اتنی چیزوں کا نام تو اتنی چیزیں حدیث میں دکھلا دو کون سی حدیث میں آیا نیت کرتا ہوں میں دو رکا نماز سنت واسطے اللہ کے منہ رکھ قبل شریف کی طرف یا فرض پڑھنا ہے تو نیت کرتا ہوں میں دو رکا نماز یا چار رکا نماز فرض واسطے اللہ کے منہ میرا قبل شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر تو تمہیں اتنی چیزیں تھوڑی دکھائی دی ہیں مسجد کے اندر اور بھی تو تھی جیسے ایک بار میں نے کہہ دیا تھا بدائیوں میں اور پڑتے پڑتے بچا میں نے بھی کہہ دیا تھا مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا اور ایسے کر رہا نیت کرتا ہوں میں نماز سنت اللہ کی اکبر اور پھر بھی ایسے کر رہا میں نے کہا یار تجھے پڑھنا تھی پڑھ لیتا نہیں مان رہا میں نے کہا میں تو پڑھ چکا ہوں مسافر تھا دو رکعت میں نے پڑھنا تھی مجھے پڑھ لیا اب میں نکلنے لگا تو میں نے سوچا اس کو سمجھاؤں تو لڑکے کہتے چلو ہم بچا لیں گے ہمارے ساتھی جو تھے چلو تم بھی ان کو سمجھاؤ تو کچھ میں بھی کھڑا ہو گیا دو آدمیوں کے بیچ میں اور میں نے بھی زور زور سے نیت کرنا شروع کر دی میں نے کہا نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رقب قبل شریف کی طرف پیچھے اس امام کے دائیں میرا بڈھا بائیں بڈھا اوپر آسمان نیچے زمین اوپر پنکھا نیچے چٹائی پیچھے نل کی ٹوٹی آگے امام کا کھوپڑا سامنے گھڑی گھڑی بج رہے دو اللہ اکبر میں نے بھی بری نیت کر دی اور نماز پڑھنا نہیں تھی بابا رام دیو کی ایکسرسائز میں نے کر لی نماز تو پڑھی چکا تھا پہلے جتنی چیزیں مجھے نظر آئیں ایک سانس میں میں نے کہا نیت کرتا ہوں میں دو رکھا نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ شریف کی طرف پیچھے اس امام کی دائیں میرا بڈھا باندھا مڈا اوپر آسمان نیچے زمین اوپر پنکھے نیچے چٹائی پیچھے نل کی ٹوٹی آگے امام کا کھوپڑا سامنے گھڑی گھڑی میں بج رہے دو اللہ اکبر ایسی کہا دو ہی بج رہے تھے اس وقت اور میں نے بس جلدی سے نماز پڑھی السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم جیسے اٹھے تو ایسے جھپکا میرے اوپر جیسے وہ کوئی بھوکا شیر بکری حدیث میں نہیں ہے میں میں میں نے نے نے دیکھا دیکھا ایسے کہا یہ چپ رہے تیرے الفاظ حدیث میں ہے کیا بولا نہیں میرے الفاظ حدیث میں ہیں میں نے کہا تو میرے الفاظ بھی حدیث میں بولا میرے الفاظ میری حدیث میں میں نے کہا حدیث الگ الگ ہوتی ہیں کیا بولا نہیں میرے الفاظ میری حدیث میں تو ہم نے کہا پھر میرے الفاظ میری حدیث میں چلک بولا یہ تو آج تک میں نے نہیں سنا میں نے کہا تو نے ادھوری نیت کی میں نے پوری نیت کی میری نماز مکمل ہوگی تیری تو ہوگی نہیں میں نے کہا تو نے گھڑی گھڑی ارے جو چیزیں تو نے بیان کی ہیں وہ حقیقت ہیں ہم نے جو بیان کی وہ بھی تو حقیقت ہے پیچھے نل کی ٹوٹی ہے آگے امام ہے بیٹھا پہلے سے مسلح پر سامنے گھڑی گھڑی میں دو ہے دائیں میرا بڈھا بھی ہے بائیں بڈھا بھی سب کچھ تو بیٹھے چل میرے مولانا کے پاس میں نے کہا چل تیرا مولانا کوئی آسمان سے تھوڑی ٹپکا ہے چل آگے ہی بیٹھا تھا وہ پہلے ہی سے پگڑی وگڑی بھائی کیا بات ہے میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو دل میں نیت ہوتی ہے یہ لوگ بولا ہم لوگ زور سے کرتے ہیں تو کہتا ابو حنیفہ کے نزدیک زور سے ہے امام شافی کے نزدیک دل میں دونوں جائز ہے چار امام بارہ کسی کی بات مان لو ہمارے اس قوم کو اسی چیز نے تباہ و برباد کیا ہے ایک کہہ رہا حلال دوسرا کہتا حرام ہمارا مفتی کہتا دونوں جائز ہے پاگل خانے میں ہمیں بھرتی کر دو بریلی کے اندر آگ ہم ہی پاگل یہ ایک چیز جائز بھی ہو سکتی ہے بھی حرام بھی ہو سکتی ہے ایک کہہ رہا گھوڑے کا گوشت مکرو دوسرا کہہ رہا حلال ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے دونوں جائز ایک کہہ رہا جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑے گا اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی ایک امام کہہ رہا جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑے گا اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی دوسرا امام کہہ رہا جو سورہ فاتحہ نہیں پڑے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی ایک کے نزدیک آگ بھری جا رہی ہے دوسرے کے نزدیک نہ پڑھو تو نماز نہیں ہو رہی ہے ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے دونوں صحیح ہم نہیں جانتے کون سی صحیح کیا صحیح ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس مقدمے کو لے کے چلو سب سے بڑی عدالت جناب محمد رسول اللہ کی سپریم کورٹ سے جو فیصلہ ہو جائے اس کو تم بھی مان لو ہم بھی مان لیں جھگڑا ختم تم کہو گے میرے امام کی مانو میں کہوں گا میرے کی مانو تم کہو گے میرے مولوی کی مانو ہم کہیں گے میرے مولوی کی جھگڑا کبھی ختم نہیں ہوگا سب سے بڑا جج مان لیتے ہیں جس پر تم جس پر تم کو بھی یقین ہو مجھے مجھے بھی اور وہ جج ایک ہی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امید ہے ان کا فیصلہ تم بھی مانو گے ہم بھی مان لیں گے چلو انہی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں تلابی کا جھگڑا آٹھ رکعت یا بیس رکعت تین طلاق کا تگڑا ایک مانی جائے تین مانی جائیں حلالے کا یا حرامے کا جھگڑا جو بھی ہو آؤ ان تمام مقدموں کو لے کے چلو جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں ہو سکتا ہم ہی غلط ہوں لیکن ہمیں فیصلہ چاہیے محمد رسول اللہ کی عدالت سے ہمیں آپ کی عدالت پر بھروسہ نہیں ہے ہمیں اس جج پر بھروسہ جس کو اللہ نے جج بنایا ہے فلاح و ربی کلا فیما شجر آئے تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو بلا چرا تسلیم نہ کر لیں اللہ نے فیصلہ کرنے والی ذات دی ہمیں محمد رسول اللہ چلو انہی کے پاس چلتے ہیں وہ جو کہہ دیں وہ کہہ دیں نیچے باندھو ہم نیچے باندھنے کے لیے تیار وہ کہہ دیں اوپر باندھو ہم اوپر باندھنے کے لیے تیار وہ کہہ دیں آٹھ پڑھو تو ہم آٹھ پڑھنے کے لیے تیار وہ کہہ دیں بیس پڑھو تو بیس پڑھنے کے لیے تیار وہ کہہ دیں چھتیس پڑھو چالیس پڑھو تو ہم وہ پڑھنے کے لیے تیار تم کہتے ہو کہ نہیں نیچے نیت باندھنا ضعیف حدیث ہے یا منسوخ ہو چکی ہے چلو میں نے تمہاری بات ہی صحیح مان لی ہے تم نے کہا اوپر نیت باندھنے کی حدیث منسوخ ہو چکی ہے لوگ پہلے بت لے کے آتے تھے چلو میں نے تمہاری بات مان لی ہے تمہاری ساری باتیں سراخوں پر اوپر کی حدیث غلط چلو میں نے یہ بھی مان لیا بت لے کے آتے تھے تم اس میں بھی ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح تمہاری ساری باتیں صحیح ناف کے نیچے نیت باندھنے کی روایت صحیح سب کچھ ٹھیک تم ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح جب ناف کے نیچے نیت باندھنا ہی صحیح ہے تو مجھے اتنا بتا دو کہ پھر تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو ناف کے نیچے نیت باندھنے سے منع کیوں کر رکھا ہے صرف اتنا بتا دو کہ جب ساری چیزیں صحیح ہیں تو عورتوں کو پھر سینے پر نیت باندھنے کا حکم کیوں دیتے ہو بت بت لے کے آیا کرتے تھے اس لیے نبی نبی نبی لایا نے نے نے منع کیا کہا اوپر باندھو تو پھر تم آج تک اسی حدیث پر سینے پر نیت باندھنے کی روایت پر آج تک تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو کیوں منع نہیں کیا ہے ان سے کیوں نہیں کہا ناف کے نیچے نیت باندھو نماز کی یہ کیٹاگری کوالٹی تم نے نکالی ہے مرد تو نیچے باندھے عورتیں اوپر باندھے اور حکمت یہ بتائی گئی جو کسی ماہر پوشیدہ امراض میں جو ماہر ہو وہی جانے گا جو سیکس اسپیشلسٹ ہو وہی جانے گا تم نے یہ بیان کیا ہے کہ مردوں کی شابت نیچے ہوتی ہے اور عورتوں کی شابت اوپر ہوتی ہے اس لیے مرد کو نیچے باندھنے کا حکم دیا عورتوں کو اوپر مرد کو نیچے یہ بیان دیا تم نے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آیا ہے میرے پیارے ساتھیوں میں تمہاری بات ہی صحیح مانتا ہوں ہنڈریڈ پرسینٹ تم صحیح ہو لیکن اتنا بتا دو کہ پھر تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو اس پر عمل کرنے سے کیوں روکا ہے نہیں ہے جواب تمہارے پاس اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بڑی عدالت جناب محمد رسول اللہ کی عدالت یہاں بس اس عدالت سے جو فیصلہ ہو تمہارے حق میں ہو ہم مانتے ہیں میرے حق میں ہو تم مان جاؤ کیونکہ قیامت کے دن تمہیں بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے ہمیں بھی اللہ کے سامنے جانا ہے اس دن کی بدنامی سے بہتر ہے رسوائی سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے جھک جائیں و تباس او بالحقی و تاسو صبر ایک ایک واقعہ حق کیا ہے اور صبر کیا ہے حق کے اندر ایک بہت لمبی تفصیل ہے ایک تو حق ہے حقوق اللہ کا کیا حق ہے بندے کا کیا حق ہے پڑوسی کا کیا حق ہے یتیم کا کیا حق ہے اللہ کا اور بندوں کا حق ہے اور ایک حق وہ ہے جو حق بولا جاتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر تو دونوں حقوق یہاں مراد ہے اللہ کا حق ادا کرو بندوں کے بھی حقوق ادا کرو اور حق بات کہتے رہو ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہو گے تو پریشانیاں آئیں گی صبر بھی کرنا پڑے گا تمہیں جیسے ہمارے اسلاف حق بات سے نہیں ڈرے تم بھی نہیں ڈرو حق بات کیا تھی امام مالک کا دور دیکھو احمد ابن حنبل کا دور دیکھو احمد ابن حنبل کے دور میں فتنہ اڑتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ساری دنیا ماننے لگی کہ اللہ کی مخلوق ہے احمد ابن حنبل ایک ایسے شخص تھے جو کہہ رہے ہیں کہ القرآن کلام اللہ علیہ لئی سبھی مخلوق قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی مخلوق نہیں کیونکہ اگر اللہ کی مخلوق مان لوں گا تو مخلوق تو فنا ہوتی ہے اس قرآن کو بھی فنا ہونا فنا ہونا پڑے گا قرآن کو بھی پھر فنا کے گھاٹ اترنا پڑے گا اور قرآن فنا نہیں ہوگا اس لیے یہ اللہ کی مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام بھی غیر حادث ہے یہ فنا نہیں ہوگا فنا نہیں ہوگا کوڑے مارے جا رہے ہیں احمد ابن حنبل کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں اور کوڑے لگائے جا رہے ہیں ایک کوڑا مارا کرتا پھٹ گیا دوسرا کوڑا مارا میرے بھائیوں خون کا فوارہ بہنے لگا اسی کوڑے لگائے گئے اسی کوڑے سیرت احمد ابن حنبل میں ابو الکلام آزاد نے لکھا ہے کہ لو بتل فیل بت اگر وہ اسی کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی چیخ اٹھتا اور بھاگ جاتا ایسے کوڑے جو ہاتھی بھی برداشت نہیں کر سکتا احمد ابن حنبل کے جب پچاس کوڑے پڑ چکے تو ان کا کمر بند ٹوٹ گیا اظہار بند نظریں آسمان کی طرف ڈالی کہ اللہ گھر میں حق پر لڑ رہا ہوں اور تیرے راستے میں اگر میں حق بجانے بھو تو میری سطر کی حفاظت فرما اللہ میری شرم گاہ کو غیر مس... غیروں کے سامنے کھلنے سے محفوظ کر دے اللہ میری عزت و آبرو کی حفاظت رکھ لے ابو الکلام آزاد نے لکھا کہ کمر بند ٹوٹ چکا تھا اظہار بند ٹوٹ چکا تھا لیکن اس کے باوجود اظہار بند ٹوٹنے کے باوجود پائے جامع کو ہمت نہ پڑی کہ وہ نیچے سرک جائے اللہ کے لیے جو لڑتا ہے اللہ اس کی حفاظت القرآن کلام اللہ لئی سب مخلوق قرآن مخلوق امام مالک کا حق دیکھ لیجئے آپ بادشاہ کو ایک لڑکی پسند آ گئی خوبصورت عورت دوسرے کی بیوی تھی وہ اس نے مولویوں کو بلایا کہا کہ کیسے یہ مجھے چاہیے اس کے آدمی سے کا طلاق دو اس نے کہا میری بیوی ہے اس سے میرے بچے میں کیسے طلاق دے دوں کہا نہیں آپ کو طلاق دینا پڑے گی اس نے کہا نہیں دوں گا زبردستی گنڈے لگائے بادشاہ نے تلواریں رکھی اس کے سر پہ جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی بےچارا مجبور ہو گیا بادشاہ سے آگ کون لڑے اس نے مجبور ہو گھر طلاق دے دی اس کی گردن پہ تلوار رکھ دی گئی تب اس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی اس نے عدت گزاری اور بادشاہ نے اس کی خوبصورت بیوی سے نکاح کر لیا سارے مولوی اس کے خریدے ہوئے غلام تھے ضمیر فروش مولوی تھے چمچے تھے اس بادشاہ کے ان سے فتبہ بھی اس نے لے لیا اور سارے کٹملاؤں نے فتبہ دے دیا کہ زبردستی دلوائی طلاق طلاق ہو گئی بہرحال کسی بھی طریقے سے آپ نے دلوائی بہرحال طلاق ہو گئی اس نے دیے نا کہاں طلاق ہو گئی آج بھی دنیا میں ایک فرقہ ایک گروہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر زبردستی بھی کوئی آدمی طلاق دلوائے دے ابھی بیوی کو طلاق دے اور بیچارہ موت کی ڈر سے دے دے تو کہتے ہو جاتی ہے آج بھی مانتے ہیں نام نہیں لوں گا حکمت کے ساتھ ہر چیز بیان کی جائے لیکن نام نہ لیا جائے نام نہیں لوں گا آج بھی ایسے لوگ ہیں امام مالک کو پتا چلتا ہے امام مالک نے مسجد کے ممبر پر خطبہ دیا اور اسی خطبے میں یہ الفاظ بیان کیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان طلاق المکریہ لئی سب زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی بادشاہ تو نے زبردستی جو اس آدمی کو مجبور کر کے طلاق دلوائی ہے وہ طلاق ہی نہیں ہے تو زنا کاری کر رہا ہے اس عورت کے ساتھ گرفتار کر لیے گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ پھر وہی ہوا جو ایک حق بولنے والے کے ساتھ ہوتا ہے انہوں نے نہیں دیکھا کہ بادشاہ کتنا بڑا ہے کون سی مسلحت اپنا جائے انہوں نے بھی ایک حدیث پڑھ دی تھی ہمارے خیال سے ہماری بستیوں کی طرح شاید لوگ ہوتے تو کہہ دیتے کہ یہی ایک حدیث رہ گئی حدیثوں کا تو خزانہ ہے دوسری بات پیش کر دو کیا ضرورت ہے اس حدیث کو پیش کرنے کی چھوڑ دو بادشاہ سے ٹکرا آپ نہیں لے سکتے امام مالک کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے ہیں محمد رسول اللہ کا ممبر ہے مسجد ہے خطبہ دے رہے ہیں اور اسی خطبے میں یہ الفاظ پیش کر رہے ہیں اور بادشاہ اسی خطبے میں جمعہ پڑھنے آیا ہے اسی مسجد میں اور کہہ رہے ہیں بادشاہ سن لو ان طلاق زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی لوگوں نے سوچ لیا کہ اب کیا حال ہو امام مالک کا جمعہ پڑھایا نماز پڑھائی ریسٹ کر لیے گئے پھر ایسے کوڑے برسائے گئے ایسے کوڑے برسائے گئے کہ امام مالک کے دونوں ہاتھ شل پڑ گئے نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ اٹھتا نہیں تھا بلکہ ہاتھ لٹکائے لٹکائے نماز پڑھ رہے ہیں آج بھی سعودیہ میں دیکھا ہوگا آپ نے حج کے موقع کے پر کہ بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں یہ وہی اندھی عقیدت ہے ان کو تو بادشاہ نے اتنا مارا تھا کہ وہ ہاتھ شل پڑ گئے اٹھتے ہی نہیں تھے اور جب ہاتھ اٹھے ہی نہیں تو ہاتھ چھوڑ گئی تو آدمی نماز پڑھے گا جب اس کو جھکنے کی طاقت نہیں تو کرسی پر ہی تو نماز پڑھے گا جب ہاتھ اٹھتے ہی نہیں تو بےچارے کیسے باندھیں لیکن یہ اندھی عقیدت ہے ان کا مسئلہ نہ مانا جائے وہ سینے پر نیت باندھنے کے قائل تھے ان کا یہ مسئلہ چھوڑ کر اندھی عقیدت میں ہاتھ چھوڑنا ہی ہم نے گوارا کر لیا میرے بھائیو امام مالک کو اتنا مارا کہ ہاتھ سل پڑ گئے ہاتھ نہیں اٹھتا تھا پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ایک اونٹ کے اوپر ان کو الٹا لٹا دیا گیا سر تو اس طرف ہے پیر اس طرف ہے اور اونٹ کی لگام وزیر پکڑے ہوئے ہیں اور پورے مدینہ میں امام مالک کا چکر لگا رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے آئے مدینے والو بادشاہ کا کہنا نہ مانا بادشاہ کے خلاف فتبہ دیا بادشاہ کی حکمت دولی کی ہے بادشاہ کی نافرمانی کی ہے بادشاہ سے منہ چلاتا ہے اس لیے بادشاہ نے اس کو یہ سزا دی ہے یہ سزا دی ہے دیکھ لو بادشاہ کے خلاف جس کو بھی فتوا دینا وہ اپنا انجام سوچ لے کے اس کا انجام یہی ہوگا امام مالک نے بھی بادشاہ کے خلاف فتوا دیا ہے بادشاہ نے اس کو یہ سزا دی ہے اور امام مالک کہہ رہے ہیں اسی اونٹ کے اوپر ہاتھ شل ہیں پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں ہاتھ اٹھنے کی طاقت نہیں سر لٹکا ہوا ہے اس طرف اور چیخ چیخ کر کہتے جا رہے ہیں مدینے والوں یہ بادشاہ کا چمچا جھوٹ بول رہا ہے میں نے بادشاہ کی نافرمانی نہیں کی ہے بادشاہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ سزا مجھے نہیں دی گئی ہے یہ سزا مجھے جناب محمد رسول اللہ کی حدیث سنانے کی وجہ سے دی جا رہی ہے اس لیے کہ میں نے یہ فتبہ دیا ہے یہ حدیث سنائی ہے کہ زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق ہی نہیں ہوتی ہے اور آج بھی میں اس اونٹ پر الٹا لٹکا ہوں گھروں میں بیڑیاں ہیں ہو سکتا ہے کہ میرے قتل کا فرمان جاری ہو جائے اب بھی میں یہی فتوا دوں گا جو حدیث رسول سے ثابت ہے کہ زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق ہی نہیں ہوتی ہے یہ بادشاہ جنا کاری کر رہا ہے بادشاہ اس غریب عورت کے اوپر ظلم کر رہا ہے بالحق حق کی وسیعت کرو اور حق بولا تو دیکھو پریشانیاں بھی آئی ہیں اس پر صبر بھی کر رہے ہیں صبر اور حق کو دونوں کو ایک ساتھ پیش کیا گیا اور صبر کس کو کہتے ہیں آخری بات میں آپ کو بتا دوں صبر ہم نے یہ سمجھا کہ کوئی مارتا رہے اور ہم پڑتے رہے یہ صبر ہے صبر یہ نہیں ہے اللہ ہم سب کو حج کی توفیق ادا فرمائے جب آپ وہاں جائیں تو آپ سعودیہ میں ایک چیز پوچھنا سبورا پہاڑ کہاں ہے اللہ کے رسول نے ایک موقع پر آندھی آئی تھی تو دوسرے پہاڑوں سے مٹی اڑ رہی تھی پتھر لڑک لڑک کے زمین پہ گر رہے تھے اور ایک پہاڑ ایسا تھا کہ جو اپنی جگہ پر قائم تھا اس کی نہ مٹی اڑ رہی ہے نہ پتھر نہ کنکری کچھ نہیں وہ اپنی حالت پہ ٹکا ہوا ہے اللہ کے نبی نے کہا ہاض یہ سب پہاڑ ہیں یہ سب پہاڑ ہیں وہ ہاضی سبورا اور یہ سبورا ہے یعنی جس کی ایک کنکر ایک اور ایک, کنکری بھی نہیں اڑ رہی ہے وہ اپنی جگہ پر ٹکا ہوا ہے آندھی کی وجہ سے طوفان کی وجہ سے اس کو آپ نے کہا سبورا یعنی جو بڑی سے بڑی آندھی اور طوفان کے موقع پر بھی اٹل رہے ٹکا رہے گرے نہیں لڑکے نہیں پھسلے نہیں اور اس کا ایک کنکر بھی زمین پر نہ آنے پائے اپنی اصلی حالت پر رہے قائم رہے اس کو کیا کہا سبورا اسی سبورا سے بنا ہے صبر اسی سبورا سے بنا ہے صبر یعنی بڑی سے بڑی مصیبتیں اور آندھی اور طوفان ہمارے اوپر آئیں لیکن ہم کو ہمارے ایمان سے ٹس سے مس نہ کر سکیں ہم اپنی اصلی حقیقت پر رہیں ہم اصلی ایمان پر رہیں اور ہمیں وہ پھیر نہ سکیں اسی کا نام صبر ہے جیسے حضرت سمیہ جیسے حضرت بلال حضرت سمیہ کا پیچھے سے ہاتھ باندھ دیا گیا ہے پیر اس کے چیر دیے گئے ہیں ابو جہل نے نیزا لے رکھا ہے امار اور یاسر کو باندھ دیا ہے اور کہا کہ تو اس کا بیٹا ہے تو اس کا شوہر ہے اپنی بیوی اور اپنی ماں کے اس منظر کو دیکھو ابو جہل کہتا ہے کہ اب بھی محمد کے رب پر ایمان لائیو چھوڑ دو کہتی ہاشا وکل ہرگز نہیں ابن کے الفاظ اس نے نیزہ اٹھایا اور اس نیزے کو ہوا بھاگتے ہوئے آیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں اندام نہانی میں اس نیزے کو داخل کر دیتا ہے میرے بھائیو سن لینا بہت آسان ہے اور جب یہ تکلیفیں برداشت کرنا پڑے تو بڑے بڑوں کے دل ہل جائیں گے کلیجے کاپ جائیں گے ہو سکتا ہم تو اپنے ایمان کو نہیں ایک کرسچن لڑکی نے پیار کیا تو ہم اپنا اسلام بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں اس کی اندھی محبت کے چکر میں یقین نہ آئے تو جھارکھنڈ چلے جاؤ یقین نہ آئے تو بہار کی بستی میں چلے جاؤ میں ہندوستان کے چپے چپے میں جاتا رہتا ہوں مجھے معلوم ہے میرے بھائیوں کہ کس طریقے سے عیسائی مشنریاں لڑکیوں کو پھینک پھینک کر عیسائی بنا رہی ہیں مسلمان لڑکوں کو اور جو لڑکی میں کامیاب ہو گئی پیار میں وہ اس چکر میں رہتی ہے کہ میرے ساتھ شادی کرو گے عیسائی بنو گے پھر وہ عیسائی نوکری بھی دے دیتے زندگی بھر کے لیے آدمی کو پانچ چھ ہزار کا ہی تو سارا چاہیے آج کے اس دور میں میرے بھائیوں آج مسلمان لڑکے بہگ رہے ہیں عیسائی بن رہے ہیں وہ لڑکیوں کا جال پھینک رہے ہیں ہم تو ایک خوبصورت لڑکی دیکھی پیار کے جال میں پھنسے تو اسلام کی دین کی قربانی دے ڈالی ورنہ میں یہ پڑا ہوا کوڑا اٹھا کر تیرے ہاتھ میں دے دیتی کہا کہ کیا کہہ رہی ہے ابھی کوڑا ماروں گا اونٹ بھاگیں گے تیرے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے کابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے کعبے کے رب کی قسم اتنی دیر مجھے جنت میں داخل ہونے میں لگ رہی ہے جلدی کر ابو جہل کو غصہ آتا ہے اس نے دونوں اونٹوں کو کوڑے مارے دونوں اونٹ بھاگتے ہیں ایک پورب کی طرف ایک پشچم کی طرف سمیا کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں لیکن چہرہ بچ جاتا ہے چہرہ بچ جاتا ہے مسکراہٹ باقی ہے ابو جہل پتھر اٹھا کر اپنے سر پہ مارنے لگا اور کہتا ہائے میری بربادی ہائے میری نالائقی ہائے میری کمبختی سب کچھ چھینا لیکن سمیا تو جیت گئی مرتے وقت میں تیرے جسم سے تیرے چہرے سے مسکراہٹ نہیں چھین سکا مر بھی رہی ہے تو مسکراتے ہوئے گئی بھی ہے تو اچھا چہرہ لے کر اس دنیا کو چھوڑا ہے تو نے امار کی آنکھوں میں آنسو ہیں یاسر کی آنکھوں میں آنسو ہیں یہ درد بھرا منظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا آپ ممبر پر کھڑے ہیں جمعہ کا دن ہے آپ نے ایک ایک کا نام لے کر خطبہ دیا اور آپ نے اس خطبے میں فرمایا آئے ابو بکر تم بھی ہو عمر تم بھی ہو عثمان تم بھی ہو علی تم بھی ہو سب سن لو آئے امار تم بھی ہو آئے یاسر تم بھی ہو آج سب سن لو ابو بکر تم جنتی ہو عمر تم بھی جنتی ہو عثمان تم بھی جنتی ہو آئے علی تم بھی جنتی ہو امار تم بھی جنتی ہو یاسر تم بھی جنتی ہو فرق اتنا ہے آئے ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے عثمان تم اکیلے جنت میں جاؤ گے علی تم اکیلے جنت میں جاؤ گے آئے امار آئے یاسر تم نے اپنی ماں اور اپنی بیوی کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھا ہے اس برو یا یاسر فن کمل کرو تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت کے اندر جائے گا تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت کے اندر جائے گا یہ ہے صبر بڑی سے بڑی مصیبت آئی لیکن حضرت سمیہ کو اس کے ایمان سے پلٹ نہیں سکی یہی صبر ہے جو نوجوان لڑکے کنورٹ ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تم صبر کا پیمانہ اپنے ہاتھ میں لیے رہنا اور انشاءاللہ یہ صبر تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا پریشانیاں آئیں گی ابھی تو تمہیں پریشانیوں کا الف شروع ہوا ہے زیڈ تک تمہیں پہنچنا ہے ابھی الف شروع ہوا ہے اے شروع ہوا ہے تمہیں زیڈ تک پہنچنا ہے الف شروع ہوا ہے تمہیں یا تک پہنچنا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عالمین اتنا سخت امتحان نہ لے اور تو لے رہا ہے تو اس امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق بھی تو ہی عطا فرما صبر کرنے کی توفیق تو ہی عطا فرما میں نے دو گھنٹے کے اس پروگرام میں میرے بھائیوں چلتے چلتے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں حق اور صبر میں نے حقوق کو چھوڑ دیا ہے کبھی سن لینا بڑی درد بھری ہے داستہ میری میرے بھائیو کل محبت رسول کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی میری طبیعت بھی آج کچھ ناساز ہے پھر بھی دو گھنٹہ ہو گیا ہے ایک وقت کی اہمیت بھی ہوتی ہے اس دو گھنٹے کے اندر جو کچھ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس دعا کے ساتھ میں ختم کروں گا اپنی بات کو کہ بارے اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو سب کو عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرما ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دے عمل سوالے ہمارے اندر پیدا فرما حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور حق کو حکمت کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس حق کے راستے میں جو پریشانیاں آئیں الہ العالمین ان پریشانیوں میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے ہم کو جب تک زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا